محترم علماء معزز سامعين ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه اللہ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے سلاۃ السلام نبی علیہ سلاۃ السلام پر آج کا موضوع گفتگو ہمارے کارگزاری حج کی گزشتہ اتوار کو ہم واپس آئے اور ہمارے پیارے محبوب حضرت مولانا سلیمان گنچی صاحب رحمہ اللہ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر حج کا سفر نصیب فرمایا اور جو ہے انیس تاریخ سپتمبر کو ہم نکلے تھے یہاں سے سعودی خطوط پر اور الحمد للہ کے ساتھ پھر مدینہ منورہ پہنچے گیارہ روز وہاں پر مدینہ منورہ میں قیام رہا وہاں مدینہ منورہ میں دو تین چیزیں قابل غور ہے آج کل خاص طور سے ہمارے لیے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اتنے حلقات ہیں تو میں بہت سے حلقات میں بیٹھ گیا اور اس میں جو ہے ایک آدمی جو ہے انگریزی میں بیان کر رہے ہیں وہ جو ہے امریکہ کا ہے اور جامعہ سے ان کا تعلق ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک جو ہے اردو میں تقریر کر رہے ہیں ایک پشتو میں تقریر کر رہے ہیں ایک جو ہے انڈونیسی زبان میں تو غرض یہ کہ مختلف زبانوں میں تو جب جو زبان سمجھ میں آیا وہاں پر بیٹھ گیا اور اس میں جو ہے مقصود اور مقصد کیا ہے بس جو ہے سلفیت کی جراثیم کو پھیلانا پوری دنیا میں تو یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے ہمارے لیے آج جو ہے یہ سلفیت اور شیعت جو ہے یہ ایک فتنہ بن گیا ہے عالمی طور پر جو ہے تو یہ جو ہے ہوا تھا وہاں مدینہ منورہ اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا وہاں پر میں نظر کو عرض کیا تھا بھی کہ وہاں ایک عالم نے وہ بیان کر رہے تھے پھر سوال جواب ہوا تو کسی نے اس کو سوال پوچھا کہ بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں اور رفع دین نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اگر ہو جاتی ہے کہ نہیں لیکن یہ کہ اگر استغفافن انہوں نے چھوڑ دیا یا استحزان چھوڑ دیا تو خارج ان اسلام ہے تو آسان سی مسئلہ تھا تو لوگوں کو ساتھ کہا کہ تحت تک پہنچا دیا تو اس میں ایک پٹھان عالم کھڑے ہو گیا اور کہا تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تو یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو واقع یہ بہت افسوس کی چیز ہے اور دوسرے اخبار میں یہ آیا کہ یہ آئندہ سال جو ہے یہ مطلب کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد وہ چونکہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتے ہیں قبلہ جو ہے جنوب کی طرف ہے تو باقی تین جہاد جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر کہتے ہیں تو برا جس کو کہتے ہیں کہ فی الحال جتنے حرم ہیں اس کا دگنا کریں گے جو ہے تاکہ آئندہ پچاس سال کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو تو یہ سب کچھ تختیت ہے اور ان کا پلاننگ ہے اور جو ہے یہاں جتنے بھی یہ ہوٹل ہے تو تقریباً چھ سات جو ہے اسٹریٹ جو ہے سڑک جو ہے وہ سب کو منہدم کریں گے تو یہ سب کچھ گویا کہ جو ہے منظور ہو گئے حکومت کی طرف سے تو بالکل جو ہے مدینہ منورہ میں بھی جو ہے ہم جو ہم آج دیکھ رہے باقی تھوڑی بہت نشانیاں ہیں تو تقریباً وہ بھی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہاں پر جو ہے کافی علماء اور غیر سے ملاقات بھی ہوئی تھی الحمد پھر سفر ہوا جو ہے یکم اکتوبر کا وہ ہوائی جہاز کے ساتھ ہم گئے تھے پھر وہاں مدینہ منورہ سے جدہ جدہ سے مکہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی سختی حکومت کی طرف سے جب آئے آدمی جو ہے وہ تفتیش کے پاس تو اتنے سارے پولیس اور اوپر جو ہے ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے اور تاکہ جو ہے لوگ جو ہے غیر قانونی طور پر ہر جگہ پر لکھا حج اللہ تصریح کہ بغیر تصریح کی اور پرمت کی کوئی حج نہ کرے تو خیر ہمارے تو آسانی کے ساتھ ہم گئے پھر عمرہ وغیرہ لیکن عمرہ میں بہت مشقت یہ ہوا کہ جو ہے صرف نیچے ہم طواف کر سکتے تھے کوئی اور جگہ نہیں اور وہ جو انہوں نے گویا کہ وہ متاف بنایا اوپر والا وہ تو یہ ویل چیئر والے کے لیے معذورین کے لیے عمر رسیدہ والوں کے لیے تو میں نے علیہ سے عرض کیا کہ اب یہ حالت عمرہ میں اللہ خیر کرے طواف زیارت بھی کیا ہوگا لیکن ماشاءاللہ اللہ داد دینا چاہیے جہاں داد کی ضرورت ہے تو حکومت نے یہ سب کچھ ذہن میں رکھا اور وہ دن رات کام کرتے رہے تو حج کے ایام میں جو ہے پیر کل سطح ہے وہ بھی کھل گیا تھا اور پہلی منزل بھی کھل گیا تو تمام لوگوں نے عافیت کے ساتھ الحمد للہ تواف زیارت وغیرہ بھی کی الحمد للہ حج سے پہلے شیخ محمد علی صابونی سے حفیظ وہ بھی ہمارے استاذ ہوتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور حضرت کو ہم نے دعوت بھی دی تو شاء اللہ جو کاسر کے جلسے میں ایک مہینے کے بعد وہ تشریف لائیں گے ان شاء اللہ تو آپ پزار سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالی حضرت کو حضرت کی عمر ہے پچاسی سال تقریباً اور شیخ بن حمید شیخ اسامہ خیات جو امہ حرم ہے سب ان کے شاگرد ہے اٹھائیس سال جامع ام القرآن میں مدرس رہے پچپن سال تقریباً ہو گیا مکہ مکرمہ میں حضرت شیخ صابونی کو حافظ اللہ تو بہت پیار کرتے تھے مطلب اس زمانے سے محبت تھے شیخ کے ساتھ تو الحمد ہم دعا کرے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حضرت کو بھی لے آئے ہمارے ملک انشاءاللہ شاء بیس سال پہلے تشریف لائے تھے تو خیر جو ہے پھر جو ہے حج کے ایام پتہ چلا کہ ہمارے محترم استاد حضرت محسلیم اللہ خان صاحب بھی تشریف لائے تو پھر ہم نے حضرت کے ساتھ بات چیت کی تو کہا کہ چلو حج کے بعد ملاقات ہو جائے گی کیونکہ حج کے دوران افراتفری ہوتی ہے you تو الحمد حج کے ایام میں یہ ہوا کہ بہت آسانی کے ساتھ امسال چونکہ دو ملین سے کم لوگ تھے مطلب یہ کہ عموماً جو ہے تین ملین تیس لاکھ آدمی ہوتے تقریباً تو امسال بیس لاکھ سے بھی کم لوگ تھے اور جو مقامی لوگ تھے ان پر بھی بہت سختی تو وہ بھی ڈرتے رہے اخبار میں ٹی وی میں اور سب کچھ انہوں نے اعلان کیا کہ جو آیا غیر قانونی طور پر تو ان پر دس سال جو ہے سزا ہوگی اور جیل میں ڈالیں گے وغیرہ تو بہت آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ آئندہ سال سے وہ جیسے کہ وہ سالت الحجاج جو حج ترمن علم کہتے ہیں تو وہ مخیمات جو وہاں پر ہے وہ ڈالیں گے عرفات میں اور جو ہے چھ سات ملین آدمی کا انتظام کر رہے ہیں آئندہ پانچ دس سال میں تاکہ جو ہے یہ کوٹا اور یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے اور لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ حج کرے تو اللہ تعالیٰ کرے یہ کام آسانی کے ساتھ جلدی ہو جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ ستر لاکھ حضرت ان کی انتظام کر رہے ہیں اور جو ہے مکہ مکرمہ اتنی تعمیرات کا سلسلہ ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک تین سال کا مشروع ہے تو تین سال کے بعد سب مقام جو ہے ختم ہو جائے گا اور چوبیس گھنٹے کام چالو ہے اور پھر حضرت سلیم اللہ خان صاحب سے ماشاء اللہ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی گزشتہ سال بھی حضرت تشریف لائے تھے حج میں بھی ام سال بھی بہت خوش ہوئے تھے تب نے پوچھا مدرسہ کے بارے میں وغیرہ جو ہے تو الحمد للہ حضرت کی عمر ہے چورانوے سال نائنٹی فور اور اب بھی جو ہے کمزور تو کافی ہو گئے چل بھی نہیں سکتے ویل چیئر میں حضرت لیکن بس دل کا تمنا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما کے حالات پر ہم دیکھے اسماء و رجا کی کتابوں میں پینسٹھ مرتبہ حج فرمائے اور ہزار مرتبہ عمرہ فرمایا واطمر الف اب کہ ہزار مرتبہ جو ہے عمرہ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما نے اور ہزار غلاموں کو آزاد کر دیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ پچپن مرتبہ حج ادا کی اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں کیسے سفر ہوتا تھا گرمی اور سب کچھ یہ نہیں کہ چھ سات گھنٹے کے بعد پہنچ جاتے تھے جدہ وغیرہ جو ہے بس یہ کیوں لیش حد منافع تاکہ وہ جو ہے خود گواہ رہے جو نفع آنے والا ہے اور ہم دیکھے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ پچاس مرتبہ حج ادا کی تو یہ سب جو ہے ایک ولولہ پیدا ہوتے ہیں دل میں کہ جب حج کا موسم ہوتا ہے تو آدمی پورے سال دعا کرتے منا مناسکنا وطبہ لینا یا اللہ پھر حج کا سفر نصیب فرما تو یہ جو ہے اگر ہم قرآن شریف کے اسلوب کو دیکھیں تو حج کے بعد اللہ تعالی نے چار گروہ چار قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ایک وہ جو کفار تھے حج کا حج کی عبادت تو ایسی ہے کہ صحیح نے خزیمہ میں ہے نبی آدم علیہ السلام السلام نے حج کی پیدل ہند سے تو نبی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایام الجاہلیہ میں بھی لوگ حج کرتے تھے تو یہ حج کی عبادت تو ایسی ہے تو یہ کفار جب آتے تھے حج ادا کرتے تھے رب بنا فی نہ دنیا صرف دنیا کے لیے مانگتے تھے سب سے مقدس جگہ میں ہوتے تھے لیکن غرض مقصد مقصود صرف دنیا اور وما لہو فی الآخرت من خلاق آخرت میں کچھ بھی نہیں یہ تو کم نصیبی ہے آدمی مکہ مکرمہ میں ہو سو سب سے حقیر چیز دنیا ہے صرف اس کے لیے مانگے اور پھر جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ آتے حج میں تو رب بنا فی پھر دنیا ہاسنا و فی الآخرت حاصل تو وکین آزاب یا اللہ دنیا میں ایمان اسلام سب کچھ جو ہے صحت عافیت عزت مال سب کچھ جو حلال ہو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور پھر آخرت میں دیدار باری تعالی جنت الفردوس اور یہ سب چیزیں جو ہے وقنا عذاب النار اور بیچ کا جو ہے ویرا وغیرہ اللہ اس سے بھی آپ بچا دیجیے تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ ہے اخنس بن شریک وغیرہ جو ہے وہ دنیا میں تأثر قائم کرنا چاہتے تھے لوگوں سے کہ ہم جو ہے پکا مسلمان ہیں لیکن دل میں کفر نفاق سب کچھ وہ من ناس میں عجیب کا قول ہو فی الحال حیات دنیا وہ آئے نبی علیہ صلاۃ السلام کی خدمت میں بہترین خطبہ دی بات چیت کی لوگ متاثر ہو گئے رویو شید اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا دیا قسم وغیرہ سب جھوٹے لیکن وہ سب جگہ سب جھگڑا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں غلط باتوں پر نبی علیہ السلاۃ السلام کا ارشاد ہے من خاط ون باطلین کہ جو آدمی جو خصومت کرتے رہے جھگڑا کرتے رہے باطل چیزوں میں تو وہ آدمی فی سخت اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی سخت میں ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت ناراض ہو جاتے ہیں تو یہی اس قسم کے لوگ ہیں جب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے مطلب چلے گئے تو پھر ویس آف الارض پھر اتنے فساد کی وغیرہ جو ہے حیوانات کو بھی نقصان پہنچایا کھیتی باڑی کو بھی نقصان پہنچایا جب اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں اتق اللہ اللہ سے ڈرو اخذت العزت بالاسمی تو پھر ان کی تکبر جو ہے وہ معنی بن جاتی ہے کہ تاکہ وہ اللہ سے بدرے فحسب جہنم و لبی اسلم تو ان کا ٹھکانا جو ہے جہنم ہے اور یہ کتنی خراب جگہ ہے تو دیکھو ہمارے لیے دو تین چیزیں سبق ہے اس میں آدمی ہم کو کہے اتق اللہ ہم گھر بری کرے کوئی ہم کو کہے مجھے کہے آپ کو کہے تو ہم کہے تم کون ہو مجھے کہنے کے لیے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اکبر القبائر یہ تو بہت بڑا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے اتق اللہ آپ اللہ سے ڈرو تو آپ کہ تم کون ہو علیہ کا کہ تم اپنے جو ہے فکر کرو مجھے کون کیوں کہتے ہو جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس کہ تم کون ہو مجھے کہنا تو یہ من اکبر القبائر ہے اور یہ کس نے فرمایا فقی ہو اما کہ عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت تو یہ غور کرنے کی ہے ہمارے تکبر اور ہمارے برائے کبھی کبھی جو ہے ایسے معنی اور رکاوٹ بن جاتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے اس طرح ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دیکھو اس نے تمام خرچ کیا دنیا کی اور جو ہے تاکہ دنیا حاصل ہو جائے لیکن آخرت کو برباد کر دیا یہ اخنس بن شریک اور ان کے قسم کے لوگ جو ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں ومن الناس میں نفس نب صحو اللہ واللہ طلّہ بالعباد کون ہے سہیب رومی رضی اللہ عنہ کون ہے سہیب رومی ایسے شخص ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ نماز ادا کی ایسے سب بڑے شخص جب ہجرت کا موقع تھا تو پھر جو ہے وہ مطلب نکل گئے مکہ سے حدود تو یہ قریش اور مکی والوں جو کفار تھے انہوں نے گویا یہ احاطہ کر لی کہا کہ جو ہے آپ کو اجازت نہیں تو کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں تیر مارنے میں بہت ماہر ہوں اور تم لوگ کو اڑا دوں گا اس طرح تم لوگ کو میری جو زمین ہے مکان ہے وہ لے لو اور مجھے جو اجازت دے دو تو اس پر اس نے گویا کے ایک قسم کی سودا کی جب مدینہ منورہ پہنچے سے حضرت عبداللہ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچے سینا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تو کیا فرمایا سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ربی ہا سہیب ربی ہا سہیب اے سہیب کہ تم نے جو ہے ایسے سودا کی کہ اللہ نے خود تعریف فرمائی قرآن شریف میں مطلب کہ ان کا آنا تھا اور آیت نازل ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے سہیب کی تعریف فرمائے تو ہم اس کو جوڑ دے ہمارے ہمارے مولانا سلیمان گانچی صاحب سے مطلب کوتاہی تو سب سے ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم صحابہ کے درجے تک ولا اللہ عہد لیکن حضرت کے محبوب ہمارے مو سلیمان صاحب حضرت کے ساتھ سفر میں بھی تھے کرگستان وغیرہ میں کتنے شاگرد نے حضرت مولانا صاحب سے جو ہے حفظ کی وغیرہ جو ہے حضرت ابھی بتا رہے تھے مولانا کی خوبیاں کہ کیسے چندہ اور دوست بناتے تھے لوگوں کو تو یہ صفات جو ہے بہت کم آج صبح میں روز جامع مسجد میں کچھ حدیث سناتا ہوں میں نے بتایا ہمارے ڈاکٹر زبیر کے میں کہا ڈاکٹر صاحب میں نام تو نہیں لیا میں کہا کہ دیکھو کہ یہ ایک مثال ہے جب اللہ تعالی کسی کو محبوب بناتے کہ ایک آدمی جو ہے تو مولانا صاحب کو نہیں جانتے بہت اچھی طریقے سے لیکن سنا ہے کہ جنازہ ہو گیا ایک مولانا ہے تو کیپ ٹاؤن سے آئے صرف جنازہ کے لیے اور پھر آج ابھی واپس جائیں گے وہ تو علیہ کا محبت منی یہ تو محبت اللہ کی طرف سے تو دیکھو اللہ تک کل جو ہے جب حضرت سے ملاقات بھی ہوئی کہا کہ حضرت دیکھو کتنے لوگ آئے کتنے دور سے اور پھر بارش بھی ہوئی اللہ کی رحمت بھی اور پھر این جنازہ کے وقت اور پھر اس کے بعد رک گیا تو یہ سب اچھے اچھے علامت ہیں تو ہم خاص خاص دعا کریں حج کے اسباق بھی ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے ہمارے والے جو ہے فائیو اسٹار والے ہیں ہمارے ساؤتھ افریقہ والے تو جب مزدلفہ میں آتے ہیں میں کہتے ہیں کہ یہاں مٹی پر سونا ہے میں کہا تم اتنے فائیو اسٹار تو سٹار میں سو گئے ابھی نیچے سو جاؤ اور جو ستارہ اوپر ہے اس کو دیکھا کرو کہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ نہیں کہ ہم شکایت کے ساتھ سوئیں گے نہیں یہ حج کے سفر ہے یہ تو عاشقانہ سفر ہے یا اللہ آپ کی محبت کے لیے ہم یہ کریں گے تاکہ ابتغام مبدات اللہ ہو جائے تو خوشی کے ساتھ یا اللہ میں تو کفن باندھ کر آیا ہوں اور احرام باندھ کر آیا ہوں لبیک اللہ لبیک تو اس طریقے سے الحمدللہ ذہن سازی کرنے ہمارے لوگوں کی تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اچھے اچھے علامت شہادت کی موت اگر دیکھا جائے وہ بھی اللہ کے راہ میں جنوبی امریکہ تک ہم دیکھے ہمارے مدرسہ کی فیس کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے کہ ساؤتھ افریقہ سے وہاں نزویلا حضرت کا سفر ابھی ہوا اور پھر برزل ہمارے مولانا صاحب گئے مکاتب جو ہے تو یہ بس سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور آخر میں دو تین چیزیں سے بھی یہ عرض کرنے ہیں کہ دیکھو حضرت شیخ سید امرکا جیلانی رحم اللہ غنیت الطالبین میں کیا فرمایا ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے وہ کم من کفن ان موصول کم من کفن ان موصول کہ ہر روز کتنے کفن جو ہے دویا جاتے ہیں ہم سنتے ہیں ریڈیو پر ریڈیو اسلام چینل اسلام سب پور فلانا کا جنازہ ہو گیا اس ٹائم پر ہے تو اس میں کیا ہے کہ کفن جو ہے دو وَكَمْ کم ان کفن موصول ہوں وہ مشغول مجھے جو ہے جانا ہے کفن میں آپ کو جانا ہے کفن میں لیکن ہم اتنے مشغول ہو گئے بازار میں مال میں ادھر ادھر سب گویا کہ مرنا ہی ہے کم ان قبر ان محفور کتنے قبر کھویا جاتے ہم دیکھیں یہاں جو ہے ہمارے ایولون میں کوئی بھی دن آدمی جائے آٹھ دس قبر جو ہے کھلے ہوتے کون جانے والا ہے یہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں تدري نفس بأي أرض تموت وكم من قبر محفور وصاحبه بالسرور مغرور لیکن جو آدمی خوشی کے عالم میں جو ہے وہ دھوکہ میں ہو جاتے ہیں کہ آج خوشخبری آئی میرے لڑکے جو ہے وہ بالکل پاس ہو گیا ممتاز نمبروں کے ساتھ آج میری لڑکی کی جو ہے شادی کی منگنی اور یہ سب کچھ طے ہو گیا اور یہ سب اس طریقے سے کہ دنیا میں ہم اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ دنیا موت کو بالکل بھول جاتے ہیں وکم من وکم من فمن دو ہم کسی سے ہنستے ہیں جناز ہو گیا اس کے بعد ہم ہنسنے لگے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا وکم من فمن دو وہ ان قریب ان ہالکو اے انسان اشرف المخلوقات ان قریب تمہارے موت بھی ہونے والے میری بھی موت کل نفسین ذائقہ تو ہم اپنے حضرت مولانا مرحوم رحمہ اللہ کے لیے اور ہمارے پیارے محبوب کے لیے والدین اور جو بھی ہو تین چیزیں ہم کام کریں ایک جو ہے سورہ ابراہیم اکتالیس نمبر آیت نمبر اکتالیس رب نق فلی ولی والدیا ولی المنینا یوم الحساب ہم یہ دعا ضرور ضرور کرا ہر روز کرا اور پھر جو ہے ربن فلنا ولی اخوان دین صبح تو دعا ہم ہر روز کر اور دوسرے جو ہے اپنے حیثیت استطاعت کے مطابق ہم صدقہ کرے لائے نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ ان سعد قد توفیت میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ میں کیا کروں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء کہ پانی فحفر هذه ارن فقول تو پانی کا انتظام کیا اور کوا کا وغیرہ جو ہے تو ہم کہ اپنے پیسہ دے ایک رین پچاس سین دو رین اس گھر سے یا اللہ مصیبت ہو یہ ہو اس کو دفع کرے ہمارے مرحومین کی بار بار مغفرت فرمائے اور ان کو ہمارے مولانا صاحب کو بھی بار بار مغفرت فرمائے اور جنت الفر دوست نصیب فرمائے اور پھر جو ہے تیسری جو ہے مثلا ہم ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے یا جب بھی یا جو ہے ہم جو ہے کچھ روزہ رکھے یا نفل نماز ادا کرے اور پھر عالی ثواب کے غرض سے تو اس طریقے سے الم الموتا کل غریق المتغوث ہم نے خود دیکھا کہ لوگ جو ہے دریا میں ہوتے سمندر میں ابھی جو ہے آخری سانس لے رہے ہیں کبھی کبھی اوپر آ جاتے ہیں اور چیختا ہے ہیلپ ہیلپ می می مدد مدد کرو کرو کہ موتا اور اموات کے حالت یہ ہے تو ہم ان کی امداد اس طریقے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 مولانا سے بہت قریبی اور نزدیکی کا تعلق رہا یہاں تک کہ جب شروع میں ریزیڈنٹ پرمنٹ پرمنٹ ریزیڈنٹ میرا بن رہا تھا اس میں یہ تو میرے پاسپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ سن انیس سو پچاس پیدائش ہے ففٹی لیکن اس میں مہینہ اور تاریخ کا ذکر نہیں تھا مولانا سلیمان صاحب میرے ساتھ گئے تھے جب درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا کہ مہینہ اور پیدائش کی تاریخ ہو تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کی اور میری پیدائش کا سال ایک ہے تو میری ہی تاریخ آپ لکھیں تو جو پیدائش کی تاریخ اور مہینہ تھا انہوں نے وہی لکھا جو ان کا تھا اور اس کے بعد ہمیشہ ان سے بہت ہی بے تکلفی کا تعلق رہتا تھا جب کبھی طبیعت پر بوجھ ہوتا تھا تو مولانا کے پاس بیٹھتے تھے اور دفتر میں ان کو بلاتے تھے اور مزاح کا سلسلہ چلتا تھا تو وہ اچانک جدا ہو گئے انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں مروں گا اور کب مروں گا اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو بھی چھپا کے رکھا ہے ملک الموت کے نام کو بھی چھپا کے رکھا ہے اس لیے اکثر احادیث میں حضرت جبریل کا ذکر آتا ہے حضرت میکائیل کا ذکر آتا ہے حضرت اسرافیل کا ذکر آتا ہے ناموں کے ساتھ حضرت جبریل کا ذکر آتا ہے انبیاء علیہ السلام پر وحی کے لانے کے سلسلے میں اور کسی قوم پر عذاب ڈالنے کے سلسلے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ بادلوں پر اور بارشوں پر اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اور نگرانی کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے احادیث میں کہ وہ قیامت لانے کے سلسلے میں سور پھونکتے ہیں اور سور ان کی منہ میں ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں سور پھونک دوں گا حضرت اسرافیل کا ذکر بھی آتا ہے لیکن جہاں ملک الموت کا ذکر آتا ہے اس میں کوئی نام نہیں آتا ملک الموت کا لفظ آتا ہے جس روایت میں عزرائیل اور عزرائیل کا ذکر ہے وہ تابعین سے مروی ہے حدیث میں ہمیں نہیں ملا اللہ تعالی نے موت کو بھی چھپایا ہے موت کے ٹائم کو بھی چھپایا ہے موت کی جگہ کو بھی چھپایا ہے موت کے فرشتے کے نام کو بھی چھپایا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ منصور نے جو خلیفہ عباسی ہے اس نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا کہ یہ ملک الموت میرے سامنے ہے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تو خلیفہ منصور عباسی نے اس سے کہا آپ تو ملک الموت ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری عمر میں میری زندگی اور میری عمر میں کتنی مدت باقی ہے ملک الموت میں پانچ انگلیاں سامنے رکھی اب یہ بھی اٹھے تو پریشان ہو گئے پانچ دن مراد ہیں یا پانچ سال مراد ہیں یا پانچ مہینے مراد ہیں یا پانچ گھنٹے مراد ہیں کیا مطلب ہے مختلف تعبیر کرنے والوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ اس زمانے میں موجود تھے ان کی طرف رجوع کیا کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا اس نے میرے سامنے پانچ انگلیاں رکھی کیا مطلب ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی موت کا وقت جگہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان علوم اور اس علم میں شامل ہے جس علم کا اللہ تعالی کے سوا کسی کو علم نہیں صرف اللہ کو معلوم ہے ان اللہ عنده علم ایک وينزل الغيث الغیث دو ويعلم ما في الارحام تین فما تدری ماذا تکسب غدا چار فما تدری نپسن بے تموت پانچ ان پانچ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو علم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی علم غیب ہے اور ان پانچ کا نہیں یہ بھی علم غیب ہے اور دوسرے علم غیب کبھی لوگوں کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں اللہ تعالی کے پاس ہے اور ان چابیوں اور خزانوں کو نہیں جانتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم الساعة اس میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے یعنی علم الآخرت آخرت کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں تو ان اللہ علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اس میں اشارہ فرمایا کہ یہ جو علم الجویات ہے جویات کا مطلب زمین کی اوپر اور آسمانوں کی نیچے ان چیزوں کی تفصیلات کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں ستاروں کی معلومات چاند کی معلومات وہ معلومات اس طرح ہے جیسے دریا کے مقابلے میں جیسے ایک قطرہ ہو دریا کے مقابلے میں دریا اللہ تعالی کے پاس ہے سمندر اللہ کے پاس ہے ایک قطر لوگوں نے حاصل کر لیا اور ویا علم محفل ارحم اس میں اشارہ کیا کہ علم النفوس نفس کا علم کہ نفس کیا ہے کیا چیز نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے اس نے کیا کھایا ہے اور یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو نہیں ہے نفس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وما تدری نفسن ماضا تک سے بغادہ زمانے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے مستقبل اور آنے والے آنے والے زمانے میں آدمی کیا کرے گا اللہ تعالی کو معلوم ہے اور ما تدری نفسن بے تموت اس میں اشارہ ہے کہ مکان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کس مکان میں کون سی چیز ہے اندر کیا ہے اوپر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے موت کب آتی ہے کس وقت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے لیکن ضرور آنے والی ہے اے نما تکونو یدرککم الموت تم جہاں ہو موت تم کو پہنچے گی ولو کن تم فی بروج جم مشیدہ اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو اگرچہ اونچی اونچی حسن قلعہ اور فورٹ میں ہو پھر بھی نہیں بچ سکتے ہو اور ایک قصہ لوگ نقل کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اگر یہ اسرائیلی قصہ ہے لیکن شداد اور شدید کا قصہ کہ شداد اور شدید دو بھائی تھے شداد بادشاہ بن گیا بادشاہ بننے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں جنت بنائی کہ اللہ نے جنت بنائی ہے میں بھی جنت بناتا ہوں میری جنت میں آؤ اللہ کی جنت کو چھوڑ دو اس میں حوروں کو رکھا اس میں غلمان کو رکھا اس میں سونی چاندی کے مکانات کو بنایا اس میں بہترین باغات اور بہترین محلات بنائے ایک بہترین جنت بنائی تو بنانے کے بعد جب سب کچھ بن گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں فلان وقت اپنے باغ میں داخل ہوں گا جس وقت وہ اپنے باغ میں جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بنایا تھا اللہ کا منکر تھا جنت دو کا منکر تھا اور کہا آخرت کی جنت کو چھوڑو یہ میری جنت میں آؤ تو جس وقت ایک قدم اندر رکھا ایک پاؤں اندر اور ایک باہر اس وقت ملک الموت کو حکم ہوا اس کی روح کو لے لو اس کی روح کو لے لیا اس کو اپنی جنت کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا ملک الموت سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا آپ کو کسی کی موت پر کبھی افسوس ہوا ہے اس لیے کہ آپ کا تو روزانہ کا کام ہے روزانہ لاکھوں آدمی مرتے ہیں اور ملک الموت سب کی نگرانی کرتے ہیں یعنی جو ملک جو موت دینے والی ٹیم ہے اس ٹیم کی نگرانی ملک الموت کے حوالے توفت ہو رسول نہ تو کافی لوگ روح لینے والے تو کافی فرشتے ہیں لیکن ایک نگرانی کرتا ہے تو بتایا آپ کو کسی کی موت پر جب آپ روح قبض کرتے ہیں تو کبھی غم اور افسوس بھی ہوا اس نے کہا دو مرتبہ مجھے افسوس ہوا ایک تو یہ کہ ایک کشتی ٹوٹ گئی کشتی اور شپ ٹوٹ گیا اور اس میں لوگ ڈوب گئے ایک تختے پر ایک ماں رہ گئی ایک بچہ رہ گیا مجھ کو حکم ہوا کہ ماں کی روح کو لے لو بچے کو چھوڑ دو ماں بھی مر گئی تختی سے گر گئی اور بچہ بچ گیا اس وقت میرے دل میں آیا یا دونوں مرتے یا دونوں بچتے اور دوسرا یہ کہ جب شداد نے جنت بنائی اور اس میں داخل ہو رہا تھا تو ایک قدم باہر اور ایک قدم اندر اور حکم ہوا اس کی روح کو لے لو تو میرے دل میں آیا فرشتے کا دل تو نہیں ہوتا لیکن میرے دل کا مطلب میرے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ جد داخل ہو جاتا کم سے کم اپنے باغ کو جنت کو دیکھ لیتا تو چلو اس کے بعد روح قبض ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شد ملک الموت کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس نے جنت میری جنت کے مقابلے میں بنائی تھی شداد وہ کون تھا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ تھا جس جو بچہ بچ گیا تھا میں نے اس کو بچایا میں نے اس کو کنارے پر پہنچایا اللہ تعالی نے میں نے اس کو کسی کی تربیت میں دے دیا اس نے تربیت کی میں نے اس کو بادشاہ کے گھر پر پہنچایا بادشاہ کے گھر پر رہا اور جب بادشاہ مر گیا تو اس کو میں نے بادشاہ بنایا اتنے زیادہ احسانات کرنے کے بعد پھر اس نے میری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی اور کافر بنا تو کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہی اس کی روح قبض ہو جائے تو ملک الموت دیکھا بس اب بات سمجھ میں آ گئی بہرحال یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کو حدیث سمجھ لیں لیکن ایک اسرائیلی روایت ہے اور اگر آپ کہتے ہیں اس کا حوالہ تو بہت سے لوگوں نے نقل ہے تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز رحم اللہ نے نقل کی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کب مروں گا اور کہاں مروں گا موت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی اس وجہ سے موت ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت موت جو حاضم الزات اور ہاجم الزات جو لذتوں کو توڑنے والی ہے لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس موت کو یاد رکھو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وظیفہ شروع کریں موت اور موت موت اور موت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام نہ کریں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے مصیبت ہو اور ایسے کام کریں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے مفید ہوں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الک سو مندان نفس ہو وہ لما بعد الموت بل من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہوشیار آدمی وہ ہے دان نفس ہو جو اپنے نفس کے ساتھ حساب کتاب کرتا ہے کہ آج میں آج میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کیا چیز رہ گئی اور کیا چیز میں نے کی کیا کام مجھ سے رہ گیا جو کرنا چاہیے تھا کرنے کی چیزیں نہ کرنے کی چیزیں اس کو ذہن میں رکھے اور عمل لما بعد الموت مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے والا جزن نفس ہو اور وہ آدمی بہت ہی عاجز آدمی ہے فقیر آدمی ہے عاجز اور فقیر جو اپنے نفس کو خواہشات کی پیچھے لگاتا ہے جو دل نے چاہا اس کے پیچھے چلتا ہے یہ فقیر آدمی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا فقیر اور عاجز ہوگا اور پھر بھی تمنا اللہ و تمنا اللہ اور اللہ تعالی کی اوپر تمنا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا مجھے یہ ملے گا کہتے جنت مسلمانوں کے لیے ہے میں مسلمان ہوں مسلمانوں کے لیے جنت ہے لیکن چابی کے اندر دانت ہونی چاہیے دندانے اور دانت اور دندانے تو عمل ہے عمل کریں گے تو چابی چلے گی عمل نہیں کریں گے تو چابی نہیں چلے گی اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای المؤمنین افضل مسلمانوں میں کون بہتر ہے فرمایا خولو خلقا اچھے اخلاق والا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای المؤمنین اکیسو مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے فرمایا اکثر ہم للموت ذکرن جو موت کو مرنے کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے وہ احسن ہم استعداد اور آخرت کے لیے بہت اچھی طرح تیاری کرتا ہے موت کی تیاری ضروری ہے اس لیے کہ موت سی کسی کو مخلص موت سی کسی کو نجات نہیں ہے اگر کسی کی سو سال کی زندگی ہو دو سو سال کی زندگی ہو پھر بھی ختم ہو جائے گی باقی رہنے والا کوئی نہیں دنیا میں اور کسی نے اچھا شعر کہا ہے لو کانت دنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مناسب اور لائق تھے کہ وہ ہمیشہ رہے اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں کے سردار تھے لیکن انہوں نے بھی تریاسٹھ ساٹھ کی زندگی پائی اور اس دنیا سے چلے گئے رسول اللہ ص حضرت عائش رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ واہ ہائے میرے سر میں درد ہے بہت شدید درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وا رسا میرے سر میں بھی بہت سخت درد ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے اے عائشہ تو میں آپ کے کفن دفن اور قبر سب چیزوں کا انتظام کروں گا اور ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وار صاف فرمایا ہائے میرے سر میں درد ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیماری موت کا سبب بن گئی وفات کا سبب بن گئی انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی سختی اور زیادتی صرف چند دن رہی جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے نہیں نکل سکے جمعرات کا دن تھا اور پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے کہ پانچ دن بیماری رہی اور پانچ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں رہے اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعرات سے لے کر پیر تک کی نمازیں سترہ نمازی بنتی ہیں سترہ کیوں اس لیے کہ جمعرات کے دن مغرب اور عشاء میں نہیں نکلے نماز کے لیے بیماری شدید بیماری سخت بیماری کی وجہ سے تو دو تو مغرب کے بعد عشاء میں نہیں نکلے اور مغرب میں اور یہ دو نمازیں ہو گئیں اور پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نہیں نکلے اور ظہر سے پہلے انتقال ہوا تو یہ تین نمازیں ہو گئیں اور درمیان میں تین دن ہے جمعہ سنیچر اتوار تو یہ تین دنوں کے اندر پندرہ نمازیں ہیں پندرہ نمازیں اور تین نمازیں اٹھارہ نمازیں ہیں اٹھارہ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے صرف ایک نماز کے لیے درمیان میں نکلے تھے اور وہ ظہر کی نماز تھی سنیچر کے دن یا اتوار کے دن جب سنیچر یا اتوار کو صرف ایک نماز کے لیے نکلے تو اٹھارہ میں سے ایک کو کم کر دیں تو سترہ نمازیں رہ گئیں یہ سترہ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا اور اسی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غم اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یاد رکھنا چاہیے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہم کہاں رہ سکتے ہیں اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص تعزیت کے لیے آیا اور تعزیت میں اس نے یہ کہا ان نفی اللہ عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت وعوذا من كل هالك فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا هي الفاظ ان في الله مصيبة عزاء من كل مصيبة جو مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تسلی موجود ہے اللہ کی طرف رجوع کرو تو آپ کو تسلی ملے گی و من کل لفا اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا جانشین اور خلیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں کمی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جانشین دے دے گا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو بہترین جانشین اور بہترین خلیفہ دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ ابو سلم سے بہترین شوہر مجھے کون ملے گا وہ تو بہترین شوہر تھے بہرحال میں نے یہ الفاظ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا اور عدت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تو خلف امن کل فائتن وہی وزم كل نہ لیکن اور جو چیز ہلاک ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کا عوض دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالی کی ثواب میں رغبت رکھو اور دلچسپی رکھو صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے تو وہ غائب ہو گئے بالکل موجود نہیں تھے تو ہمارے دل میں یہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھی یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے لیکن یہ بھی لکھا ہے اس کی سند میں عباد ابن عبد السمد شیعہ ہے اس لیے روایت زیادہ قابل اعتماد تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس میں آدمی صبر کرتا ہے صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بہترین بدل اور خلیف عطا فرماتے ہیں بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امیدوں کو زیادہ لمبا نہ کریں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چوکور خط ہو یعنی مربع جس کی چار خط ہو اور چار خط چار خطوط جو دائرہ کی طرح ہو مثلا اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہے ایک طرف سے مصیبت آتی ہے دوسری طرف سے مصیبت آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا باہر تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مربع خط ہے چار خط ہے یہ انسان کی اجل ہے آدمی اپنی اجل سے آگے نہیں زندہ رہ سکتا اپنی اجل سے زیادہ نہیں رہ سکتا اور یہ جو ایک لمبا خط کھینچا یہ انسان کی امید ہے آدمی کی امید آدمی کی اجل اور آدمی کے ٹائم سے لمبی ہے آدمی کی موت کا ٹائم قریب ہے اور آدمی کی امید بہت لمبی ہے آدمی زیادہ لمبی امید نہ رکھے اور اگر لمبی امید رکھتا ہے تو اس لمبی امید کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو یہ خیر کا کام کروں گا یہ اچھا کام کروں گا یہ اچھا کام کروں گا اس لیے کسی شاعر کا شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ یا طویل اجل وہ آدمی لہو امل طویل جس کی امید بہت لمبی ہے یو ادی ہی الا اجل قصیر اور وہ امید اس کو پہنچاتی ہے الا اجل قصیری اس اجل کو جو بہت جلدی آنے والی ہے مختصر ہے ألا يعمل له أمل طويل يؤديه إلى أجل قصير أتفرح والمنية كل يوم تريك مكان قبرك في القبور يا تم خوش ہوتے ہو اتفرح والمنیت کل یوم اور موت روزانہ آپ کو دکھاتی ہے مکان کا فی القبور کہ قبروں میں آپ کی کون سی جگہ ہے روزانہ قبر یہ کہتی رہتی ہے میں انا بیت الوحدت انا بیت الغربت میں اکیلا ہونے کا گھر ہوں میں مسافروں کا گھر ہوں جیسے مسافر اکیلا رہتا ہے اسی طرح میرے اندر بھی آدمی اکیلا رہے گا کل یومن تری مکان قبر فل قبوری اور دنیا فن سرت کا یومن یہ دنیا ہے اگر آپ کو ایک دن خوش رکھے گی فعن عاقبت سروری تو غم سرور اور خوشی کا انجام ہے غم اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں غم آتا ہے خوشی اس کے بعد خوشی آتی ہے خوشی آتی ہے تو اس کے بعد غم آتا ہے اس لیے شریعت نے دونوں کے لیے احکام مقرر فرمایا ہے اور فرمایا عجب للمؤمن ان اصابہ فرح حمد اللہ و شکر آدمی کے لیے فرماتے ہیں عجب للمؤمن مسلمان قابل تعجب اور عجیب ہے اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد اور شکر کرتا ہے ان اسابت ہو مصیبت اللہ و صبر اور مصیبت پہنچتی ہے تو حمد اور صبر کرتا ہے فل یؤجر یو پس مسلمان کو ثواب ملتا ہے دونوں حالتوں میں صبر کرے یا شکر کرے نعمت پر دونوں حالتوں میں اس لیے یہ دنیا فعن سرت کا یومن فعن نل حسنا عاقبت سروری اور سیوس لبو کلما جب متفی اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا تو رد ال المعیر جیسے آدمی کے پاس اور مانگنے کی چیز ہو اور چند دن کے بعد مالک اس کو مانگ لیتا ہے کہ مجھے اپنی چیز واپس دے دو یہ تو میری چیز ہے مجھے اپنی چیز واپس دے دو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دن زمین کی اوپر رکھا اور پھر فرمایا کہ تمہاری زندگی عاریت تھی ہم نے لے لی اب ہم اس کو زمین کی نیچے بلاتے ہیں اب آپ کے پاس نہیں رہے گا ہمارے پاس رہے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حل رئے تخلیل یقب روح خلیل ہی کیا دوست دوست کی روح کو قبض کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا فرشتوں کی طرف سے جواب آیا کہ حل خلیل یکرہ لقاء خلیل ہی کیا دوست اپنے دوست کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے تعلیق صبیح نے مولانا ادریس صاحب نے کسی کتاب سے نقل کیا مشکات کی شرح ہے تعلیق الصبیح تو بہرحال یہ ایک دن سب کو قبر میں جانا ہے اور قبر میں پرانا ہونا ہے قبر میں ہڈیوں کا چکنا چور ہونا ہے اصل چیز تو انسان کی روح ہے روح چلی جاتی ہے روح گھومتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کامل مومن ہے مومنین ہے تو ان کی روح تیرن تیرن فی پرندوں میں ہوتے ہیں پرندوں کا مطلب جیسے ہیلی کاپٹر ہو ہیلی کاپٹر میں بٹھائے جاتے ہیں اور شجرت الجنت جنت کے درخت کے ساتھ وہ لٹکتے رہتے ہیں یعنی جنت کا درخت اس کے لیے ایئرپورٹ کی طرح ہے ایئرپورٹ کی طرح ہے اور یہ جو پرندہ ہے یہ ہیلی کاپٹر اور پلین کی طرح ہے اور یہ اس میں بیٹھا رہے گا اور اگر شہید ہو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کی روح ایک پرندے میں بٹھائی جاتی ہے اور پرندے کا مطلب وہی ہیلی کاپٹر یا پلین اسپیشل پلین اس میں بٹھائی جاتی ہے اور تصرف میں نل حیث ہے سوتشا جنت میں جہاں اس کی مرضی ہو وہاں پہنچتی ہے جنت میں جب آخرت میں لوگ پہنچیں گے وہ پہنچنا الگ ہے وہ تو جسد جسم کے ساتھ پہنچیں گے اور یہ تو ابھی جسم کے بغیر روح ہے روح کو اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی روح کو اللہ تعالیٰ نے متشکل کر دیا اور وہ جنت کے اندر گھومتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے اور دیکھیے شہادت دو قسم کی ہے ایک وہ شہادت ہے شہید ہونا جو نمبر ایک شہادت ہے حقیقی شہادت نمبر ایک شہادت یہ وہ شہادت ہے جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دشمن کے مقابلے میں اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں قتل ہو جائے اس کو کہتے شہید نمبر ایک اور ایک شہید نمبر دو ہے شہید نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شہیدوں کو بیان فرمایا ہے اور ان شہدا شہیدوں کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ابواب السعادہ فی اسباب شہادہ اس میں بہت کافی سارے لوگوں کو شہدا نمبر دو میں شمار کیا ہے جس میں حدیث میں آتا ہے المتعون شہید جو تعاون کی بیماری میں مر جائے پلیگ کی بیماری یا اس کے ساتھ اسی کی طرح بیماری وہ شہید ہے فرماتے ہیں المپتون شہید جو اندر کی بیماری سے جیسے دل ہارٹ اٹیک ہوا یا پیٹ اس کی بیماری میں مبتون بتن سے ہے بتن کا مطلب جو سینے اور پیٹ کے اندر ہو سینے کے اندر ہو یا پیٹ میں اس بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریق جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب الحد میں جس پر کوئی چیز گر جائے اور منہدم ہو جائے اور اس کے اندر دب جائے وہ بھی شہید ہے تو یہ جو کار میں ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے اور کار میں اس کا سینہ دب جائے اس کا سر دب جائے اس کا بدن دب جائے اور حدم یہی ہے کہ کوئی چیز اس پر گر جائے یہ چیز اس پر گر گئی فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہے اور فرمایا حریق بھی شہید ہے جو آگ میں جل جائے اور مر جائے مسلمان ہو وہ بھی شہید ہے اور وہ عورت جو ولادت کے مسئلے میں مر جائے اور انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے ذات الصاحب و ذات الجم بھی شہید جس کو نمونیا کی بیماری ہو اور اس میں مر جائے وہ بھی شہید ہے تو ہمارے مولانا سلیمان صاحب صاحب الحدم میں آ گئے صاحب الحدم جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے یہ ایسا ہے جیسے کسی پر دیوار گر جائے ان کے اوپر کار گر گئی اور کار یا ٹرک اور کار کے گرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور فرماتے ہیں الدی کو شہید جس کو سانپ کاٹے بچھو کاٹے اور اس کے نتیجے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے صاحب الحما سخت بخار میں انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بخار میں ہوا تھا سر درد اور بخار کی وجہ سے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر حضرت عائشہ وغیرہ ہاتھ رکھتی تھیں اس لیے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے سب بیویوں سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے تاکہ میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں تو فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ کا بدن بخار کی وجہ سے ایسا گرم ہے کہ جیسے دو تین آدمیوں کا بخار آپ کے اوپر جمع ہو چکا ہو جس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی مصیبت اور تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرابط شہید ان جو دشمن کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت کرے باؤنڈری کی حفاظت کرے اور وہاں انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے اور جو یہ الفاظ کہتا ہے اللہ مبارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت یہ پڑھنے والا جب کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ بھی شہید ہے اور فرماتے ہیں بہت آسان نسخے بھی فرمائے ہیں جس پر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں اور جو چاش کی نماز پڑھتا ہو اس وقت کی نماز یا اس سے پہلے یا اس کے بعد دو رکعت پڑھے یا چار رکعت پڑھ لے اور تین دن روزے رکھتا ہو مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ اور اگر تیرہ چودہ پندرہ نہ ہو سکے تو پیر جمعرات اور پیر یا جمعرات اور پیر اور جمعرات یہ رکھے یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی بھی تین دن رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کی پابندی کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچا تاجر ہو اچھا بزنس مین ہو اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو امپورٹ کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کہیں گے کہ سستے دام میں اچھے دام میں بیچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہے اچھا بزنس مین بننا اور اچھا تاجر بننا یہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت میں شمار فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود روزانہ پڑتا ہے سو مرتبہ درود تو بہت آسان ہے اور مختصر درود درود ابراہیمی اگر مشکل ہو لمبا ہے تو صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ نبی امی یہ تو بہت مختصر درود ہے جو مختصر سولاد اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا لمبی لمبا درود پڑتا ہو سو مرتبہ وہ بھی شہید کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا اور اچھے کاموں میں ان کی زندگی گزری تھی آخرت کی تیاری میں ان کی زندگی گزری تھی ان لاہ عباد تو اللہ دنیا بخاف الفتنا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین اور اچھ سمجھدار ہوتے ہیں دنیا کو طلاق دیتے ہیں اور فتنوں سے ڈرتے ہیں کہ فتنوں میں نہیں پڑتے نہ ضروری ہا فلم علم وطنا انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیا کسی زندہ کے لیے زندہ آدمی کے لیے وطن تو نہیں ہے تو جلوہ لجتن وت خزو صالح الاعمال سفنا انہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے اس طرح بنایا جیسے کشتی کے اندر آدمی بیٹھ جائے اور کشتی میں اپنی منظر مقصود تک پہنچے بہرحال حضرت مولانا سلیمان صاحب ہمارے دوست اور سب کے دوست اس دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے شاعر کا شعر ہے کہتے ہیں ان الحبیب من الاحباب لا يمنع الموت بواب ولا حرس ان الحبیب من الاحباب مختلس دوست دوسرے دوست سے چھین لیا جائے گا اچک لیا جائے گا جلدی چھین لیا جائے گا <clears throat> لا يمنع الموت بواب ولا حرس موت کو منع نہیں کر سکتا ہے بواب دربان چوکیدار ولا رسو اور نہ محافظ اور چوکیدار لا يمنع الموت بواب ولا بابنسو کہتے قط کا نقص رت کا نقصر کا محمور وذا شرف فقبرك اليوم في الأجداث مندرس سے آپ کی تتکان قصر کا آپ کا محل دنیا میں معمورا آباد وذا شرف اور شرافت والا مرتبے والا فقبرك اليوم في مفل اجدا آج آپ کی قبر دوسری قبروں کے اندر پرانی پڑی ہوئی ہے پرانی ہے اور ختم ہو گئی ہے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کچھ مدت کے بعد کی یہ کس کی قبر ہے فقبر کا لیا محفل اجدا سے مندری سو لا یت رک الموت جا ہل عزت ہی ولن لدی علم ہو علم موت اس کو بھی علم والے کو بھی نہیں چھوڑتی شرافت اور عزت والے کو بھی موت نہیں چھوڑتی اور نہ اس کو علم علم چھوڑتی ہے جس سے دین لیا جاتا ہے اس کو بھی موت نہیں چھوڑتی سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق دے دے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے انتظار میں آدمی رہے اور کہے کہ جلدی موت آ جائے جلدی موت مطلوب نہیں ہے لمبی زندگی آدمی کو مل جائے عمل صالح اچھے عمل کے ساتھ یہ شریعت میں مطلوب ہے اور یہ اچھی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الموت لذر نزل به اگر کسی پر کوئی تکلیف ہو تو وہ موت کی تمنا نہ کرے موت کی آرزو نہ رکھے نہ کرے کا اللہ بد فل یقل اللہ انکان حیات خیر علی امتنی اگر ضرور دعا کرتا ہے تو یوں کرے یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھو اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے اگر ضروری ہو تو اس طرح کر لے ورنہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لمبی عمر عمل صالح اور اچھے عمل کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہاں بعض صوفی حضرات اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت کی ملاقات کا اتنا اتنا شوق شوق ہوتا ہوتا ہے ہے کہ وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اب ہمیں جانا چاہیے <clears throat> کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ جا رہا تھا ان کا ایک مرید تھا بہت ان کا عاشق تھا اس نے فارسی کے دو شعر کہے کہا سر وسی مینا بسہرا روی اور سخت بے مہری کے بے ماں میں روی کہا سر وسی مینا اے میرے محبوب جو میرے لیے لمبے چنار کی طرح ہے ایک درخت ہے اس کی طرح ہے آپ تو سہرا کی طرف جا رہے ہیں اب تو آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی کی طرف جا رہے ہیں اور سخت بے مہری کے بے ماں روی آپ میں محبت ہی نہیں کہ آپ میرے ہمارے بغیر جا رہے ہیں اور اے تماشا اے تماشا گاہ عالم روئی تو تو کجا بحری تماشا میروی اے وہ شخصیت کہ سب لوگ آپ کی تماشی کے لیے جمع ہوتے تھے آپ کس تماشے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں لوگ تو آپ کے چہرے کا تماشا دیکھتے تھے آپ کس کے تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کرامت معین الدین اجمیری کی حضرت تھانوی نے کسی جگہ نقل فرمایا ہے موت کے مواعظ میں کہ انہوں نے کرامتن ہاتھ اٹھایا مرنے کے بعد اوپر کی طرف ہاتھ اٹھایا اشارہ کیا کہ اوپر جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری حالت ہوئی اور وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بار بار فرماتے تھے اللہ ہم تو ان دوستوں کے پاس جا رہے ہیں جو اوپر رہتے ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت بلال دونوں سے نقل کیا ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحم اللہ نے کہ جب لوگ ان کے پاس وفات کے وقت بیٹھ گئے اور وفات سے پہلے بیٹھ گئے ان کے پاس اور رو رہے تھے تو انہوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو غدن القل احبا محمد و اب کل ہماری ملاقات اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کل ہماری ملاقات ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین کی جنگ میں صفین کی جنگ جو ہوئی تھی اس میں اسلحہ کو اتار کر بغیر اسلحہ کے چکر لگاتے تھے صفوف صفوف کے درمیان چکر لگاتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے کہا یا ابی یا والدی ما حاضہ بزی المحاربین اے ابا جان یہ تو لڑنے والوں اور قتال کرنے والوں کی شکل نہیں ہے جو آپ نے بنائی نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابو کا الموت وقع او وقع علیہ الموت آپ کے باپ کو پرواہ نہیں میں موت پر گر جاؤں یا موت میری اوپر گر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے خواجہ فرید الدین اطتار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایتر کے بہت بڑے تاجر تھے بہت بڑی تجارت تھی ان کی خوشبو کی ایک فقیر اللہ والا آیا اس کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کی روح کیسی نکلے گی آپ کی روح تو اس میں چپک جائے گی یہ جو ہے کے اندر چپکاہٹ ہوتی ہے چپکنا آپ کی روح کیسی نکلے گی تو فرید الدین عطار جو اس زمانے میں صوفی نہیں تھے بزنس مین تھے کہنے لگے جیسے آپ کی روح نکلتی ہے ویسے میری روح نکل گی جیسے آپ کی روح ویسی میری روح بھی نکلے گی فقیر نے کہا دیکھو ہماری روح تو اس طرح نکلتی ہے باہر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی اپنے چہرے اپنے پاؤں کو ڈھانک لیا فرید الدین کہہ رہے تھے کہ یہ مذاق کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد دیکھا جب چہرے جب چادر کو ان کے چہرے سے ہٹایا تو ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد خواجہ فرید الدین انہوں نے دکان وغیرہ چھوڑ دی اور صوفی اللہ والے بن گئے تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو پہنچی ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنے مال سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اس طرح ہوتے ہیں فمن من عاہد اللہ فمن من ينتظر بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بعد فمن اپنی نظر کو پورا کیا نظر مانی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں جان دیں گے وہ پورا کر دیا من ہم اور بعض انتظار میں ہے ہم بدلو دلو تبدیلا کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں کی بہرحال اللہ تبارک و تعالی مرحومین پر رحم فرما دے اور ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے میں نے سامنے رکھا ہے تو ایک سطر دو سطر پڑھ لوں گا بند کے پیچھے کچھ دشمن لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت ستانے پر تلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہے زندگی سے بیداری ہے گھر والے پریشان ہے کیا کریں اپنی زندگی کا رخ یہ بنا لے کہ جو کام آپ کی سپرد ہے اس میں مشغول رہیں اور دوسری طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ کو خبر بھی نہ ہو کہ آپ کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے کہ ہر ایک سے اخلاق اور مروت سے پیش آئے غلط کام کرنے والا خود ٹھیک ہو جائے گا ولا یہی کل السيء الا او اللہ پوری تدبیر بری تدبیر والوں کی اوپر آتی ہے اگر دشمن برسر پیکار ہے برس دشمن دشمنی کر رہا ہے تو محافظ حقیقی اللہ تعالی مددگار ہے اس کی مدد پر بھروسہ اس کی مدد پر اعتماد ہونا چاہیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زور آورت گر تو یاری دہی کہ گیرت چتو رس رست گاری دہی اس کے قریب قریب حضرت گنگوہی نے دیوبند میں خط لکھا ہے جب یہاں خلفشار ہو رہا تھا اور حضرت سارنپوری اور حضرت دیوبندی پریشان تھے وہ خط چھپا ہوا ہے صلی اللہ علیہ نبی المی والا علی وسلم انشاءاللہ نیکسٹ ویک مجلس الدین ایکن آف انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وجداتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة بالله العلي العظيم اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم ہماری سیئات پر عفو کا قلم پھیر دے اے رب کریم ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما اے رب کریم ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما ہر قسم کی شروع اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما پوری دنیا میں آل حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب کی حفاظت فرما اے رب کریم تبلیغ جماعت خان خواہوں کی حفاظت فرما اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی نصیب فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما ہم سب کو ہماری طلبہ کو تفقف فرما دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما اے رب کریم دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور سعادت ہمیں نصیب فرما موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما جو ہمارے اکابر اور بزرگوں سے میں سے وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما ان کی فیوزات کو ہمارے ساتھ شامل فرما حضرت مولانا سلیمان گانجی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما اے رب کریم ان ان کے کے درجات بلند فرما اے رب کریم پسماندگان کو اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما اے رب کریم ان کے حسنات کو قبول فرما ان کی سیاحت سے درگزر فرما اور معافی فرما ان کے مشن کو جاری رکھنے کے پسماندگان کو توفیق نصیب فرما اے رب کریم ہماری سب کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما جو ہمارے بڑے ہیں ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم فرما جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما جو محبوسین ہیں اے رب کریم ان کو مفتوحین فرما اے رب کریم جو مظلومین ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اے رب کریم ان کی خصوصی مدد فرما اے رب کریم مسلمانوں کو اچھے حکمران نصیب فرما پورے حکمرانوں سے نجات نصیب فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری اوپر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما ہر شر سے ان سب کی حفاظت فرما اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شرور سے محفوظ فرما دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کو چھپا جو علماء کرام ہے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا رب کریم ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دین کی خدمت کے لیے ان کو ہم سب کو قبول فرما جہاں مکاتب کی ضرورت ہو مکاتب قائم فرما جہاں خانقاہ تبلیغی کام کی ضرورت ہو اس کو جاری ساری فرما اے رب کریم ہم سب پر رحم و کرم اور احسان فرما شیطان اور نفس کے پنجے سے ہم سب کی حفاظت فرما اور آزاد فرما اے رب کریم بدگمانی اور بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرما اچھے اخلاق اچھے اعمال ہمارے اندر پیدا فرما رب کریم تمام برائیوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دنیا کی محبت کو ہٹا کر اے رب کریم آخرت کی محبت اور جنت کی محبت نصیب فرما اے رب کریم ہمارے اکابر میں جو باقاعدہ حیات ہے ان کا سایہ تادیر سروں پر قائم فرما جو وفات پا چکے ہیں اے رب کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرما ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ محمد وسائب اجماعین